میں نے جمہوریت کو لانت کرا دیا دوست نکال کر آئے لڑنے کے لیے تو ہمارا نوران شخصیت رکھتی ہے ایک نوران گیا تو ادھر صحیح لمبے آئے بہمان تم ادھر کوئی گھر شخصیت رکھتی میں نے کہا وہ قرآن کیا سناؤں جب بہمان وہ قرآن سنوں ہے میں نے کہا نورانی اور قاضنی کی حیثیت بتاؤں جمہوریت میں کہتے ہیں ہم ایک طرف نورانی ووٹ کتنی کرتے ہیں دو میں نے کہا تین تو نہیں ہو سکتے ہیں دوسری طرف میں نے کہا دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چپ کے پر بیٹھے ہیں برابر تین کنجریاں تمہارا نورانی گیا کازنی گیا تمہارا نورانا اس گروہ دو کنجروں کی مار ہے پھر گئی بے مان آپ کا پہلے کاریہ کرنے آ رہے ایمان بھی لے بھائی پھر آخر میں شیعہ سب سے جمہوریت لے گئی نا میں سور کر امام حسین کو نہ سن جزید کے ساتھ دوست آپ کے ساتھ ہوں علیہ السلام کے ساتھ بارہ ہوا نو علیہ السلام کے ساتھ کسی نبی کے ساتھ بتا زیادہ بن گئے تعلیم سے لے کر اب تو میں آیا کثرت تو کرتی ہے یہ بردان پھر بےمانو اس وقت وہ پانچ کرا بہن موسل نام یار مناسب ایک طرح بہن کام متعلق کا وہی بنا جاتا اور اسلام کافر الاسلام صرف بے شک مال میں کبھی نہیں یعنی کافر اور مسلمان کی قسم دے یہ تو کوئی نہیں ہو یہ تو نتیجہ ہے نا بہت بڑا دیر ہے کافر کیا بڑے بڑے جمہوریت سکول کا تو ایسا ہے کہ سکول والا کافروں سے بھی بڑھ کافی سے ایسا کلیم کافر ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں آپ نے جاننا ہے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کسی نے نہیں سنا رسول اور شک اس میں رسول تین سو پہ رہے ہیں نتیم اخلاق چلا بے شک رسول جو ہے وہ نیا قانون اور نیا لاتا ہے سلام ہے رسول ہے لال میرے شان ہے تمام خوش مخان بہت تبھی اصلی اب جو اصول کہتے ہیں آمد رسول مرحبا وہ منافع ہیں جو کہتے ہیں مقصود آمد رسول مرحبا وہ سبحان میں اپنے نام کا عمر چوڑے سے بدتر کروں میں کہیں چلا جاؤں کوئی مقصد لے کر تو میرا نام آنے میرے آنے کا جتنا اہتمام کرے میں برداشت کروں گا جی والے سور آتے ہیں ان کو کو نہیں دیتے تم روٹیاں پوریاں جو کچھ چلے جائیں روٹی نہیں کھائیں یہ تو عام برداشت ہے سید کائنات کا سردار جہاں عقل اور روحانیت دنیا کو تقسیم ہوا وہاں آنے پر آئے جو ہیں کیا لائے ہیں بھائی مانو کچھ لائے بھی ہیں یا آئے ہیں اللہ کا تبارک جب بھی قانون کا تبادلہ فرمائے یہ قانون کا جسہ ہے تو باقی چھوٹی چھوٹے طریقوں سے آکام آنون رسول ہی نہیں بناتے قانون میرا رب بناتا ہے صرف اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے نبی کی مارکت نہیں کرتا بے شک اب رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے اب اور ایسا ہی پہلے صحیح سے منسوخ زبور آئی زبور آئی پہلے صحیح آئی زبور منسوخ حضرت علیہ السلام کی سالت منسوخ اور موسیٰ علیہ السلام حضرت رسول صحیح کے آتے رہے آپ کام بدلتے رسول آتے رسول کے خیر آتے علام صاحب یعنی منسوخ بدل گیا بدل گانے قرآن مجید آیا جب ان جیل منسوخ ہوئی ان جیل سب کے نا سر ہے تو سب منسوخ ہو گیا یعنی رسول رسول کا ناصر ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے منسوخ ہو جاتی ہے یعنی احکام اور قانون بدل جاتے رسول کے سوا کسی کا حکم اور قانون نہیں چل سکتا لگا دی اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری اس لیے بھیجا کہ میرا محبوب سب کا ناصر ہو میرے محبوب کا ناصر کوئی نہیں ماں دو نے برٹش کو آپ کا ناسک بنایا جو ماں پر چل جائے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہی برٹش کو بنا دیا تمہارا رسول ہی برٹش ہو گیا سور کے بچے وہ تو ماں کو چوٹ ہے تم تو ماں کو چو تم جو کہتے ہیں سکول والے میں نے کہا یہ ماں کو چوتے سور کھائیں کچھ کھائیں بہن چوٹ جو کچھ کریں نوازنا نہ پڑے جو ان کو نہ کہو کیونکہ یہ گنچوڑ ہے بھی کافر کافر کا کوئی عمل ہوتا نہیں اور کافر بھی ایسے پھر انہوں نے برٹش کو رب بنایا ہے قانون اس کا چل بنا ہوا بھی چلا بھی رہے ہیں رسول بھی اس کو بنایا رب بھی اس کو تو ماں چوٹو نہ تمہارا رسول نور صلی اللہ وسلم نہ تمہارا رب خدا ہو بے شک تم جیسا سور کے بچے کافر بن رہا یا برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا یہودی کا جو ماں پر چڑھ جائے کہتے ہیں دادی دیتے اگر جن کا خدا بھی ماں چود ہے ان کو کیوں نہ ماں چود ہم کر تیرے سور جو نورانی سور جو بنایا اس جمہوریت میں ایم این اے قانون بنا سکتے ہیں رسول اس قانون کو وہ مان گیا اس نے ایم این اے چوڑے کے بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانا یہ شخصیت پرستی میں ہے جماعت پسندی میں انصاف ہے مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان مالی امتیاز پیسے کی قدر آ جائے لوگ اللہ اللہ نے تم نے عزت والا یہ تفریح بے شک بندہ پیسے کرنے لگ جائے نا پھر حرام حلال کی پہچان نہیں رہے ذاتی مفاد پرستی کرنے کو کیا قوت بدماش میں ہے کیا ہے بے شک عام سور اور نوران ہے تو کون ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مستشار محتمن مشورہ دے جو امین ہو بے شک آپ نے یہ بھی فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن اور مسلمان ہو اب بادامی صاحب میں اللہ نے سارے رسولوں نبیوں کو جمع کیا میں میرا معصوم آئے گا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا تمہاری بات نہیں چلے گی بے شک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سو کسی رسول کو قول کو اہمیت دے گا تو مرتدوں میں مر جائے گا بے شمان چوتھ کے قول کو اہمیت دے گا اپنے ہم نے قانون بنا سکتے ہیں یہ ہے جمہوریت نہیں ہے بے شک ہے نورانی کا رابطہ ہو گیا یہ ایم این ایم پی ہے جمہوریت اسی اللہ میں دوسرے غیر سیاسی کتے بیٹھے ساری بڑھتے خدا ہو جی سے سیاست کا تو ہے جمہوریت ہے بندوں کا حکم بندوں کا سیاست ہے اللہ رسول کا حکم سبحان غیر سیاسی نہیں گئے وہ بہن کے اس کو سیاست کا تو ہے سورو تم ووٹ دے رہے ہو غیر جمہوری نہیں ہو سور کے بیٹھے غیر سیاسی کہاں آ گئے آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ جو مومن ہو مسلمان ہو نہ امین دیکھو صحیح بولے امین کا پتہ کیا حقوق بات کا قائم نہ ہوا کو اللہ کا قائم نہ ہوا امین بندو کے ہاتھ بھی نہ کھایا اللہ تبارک تعالیٰ کے حق اسے امین کہتے ہیں آپ چور امین لانتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چور کا مشرہ نہیں نورانی سور کہا تم نے اس کی بات کو مانا تم تو بےمان ہو گئے نکاح ٹوٹ کیا بنا کرو جمہوریت تھوڑی لانت گنجے جیسے شروع چٹو بہن جو تمہیں سارے کیا فتح کا اتفاق کر کے مت مٹھا داری میں کھل چٹو ہوتا کو کہا یہ یہ بزرگوں کا قول علم اس فرمایا اسلام کا قانون غریب امیر واسطے برابر ہے تم اس پہ انعام کی بات کرتے ہو سور کی نہ ڈالی نہ مجھ کے دنیا نہ لطف جو جی نہ غلام اور چین کو آزاد کرا دے پاکستان آیا پاکستان کو آزاد کرتے ہیں بے وقوف دین سے آزاد بے شک اب ہم وہ بے رہا ہے یہ کتاب نہ ہوا تو صاحب مندر ہے اس نے لکھا ہے کہ جب چھوٹے وقت جو ہے خوش سے ناج تھا ان کا تو چپے وہ بھی اپنے شخص کو کرد نبی کو کہتے دیکھو یوگی نے کتنا برباد کر دیا اس کو سو کا بنا کے رکھ دیا آپ کے صدیق کی شان ہے قائد کو تو اس کو بھی نکال کو نہیں کہا انگریزوں نے اسے نہیں کہا یہ انگریزوں نے نام رکھا ہے کتاب لاتی ہے کیوں چار میں ہو کئی ساڑھی ہو چار کیوں گے کہیں تو اخبار کو چلی سکتا ہوں

چار سو پتا سوان صرف گمرایا ہے حیدرآباد

یعنی جی کروڑی کرے والی نال بار

قابل شریف کا گے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے چین کر رہا ہوں خاص کرو اس کی طرح میں لوگ دیکھے گا بھی کوئی ہونے کے بجائے تو بریمانوں منافقوں تبر اوقات کی زیارت کی جاتی ہے قبر اوقات بے نہیں جاتے چل کر بندہ بڑے موڑی چار ود چیل لمے یا مولی کبر جاس لوگ میں چورا خبردار میں ہزار بندے کسی نے جو ہے آئیے دو شکر دے جو ہے

کھاوے ہوں زور ہے یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جنا صاحب شور کے گوشت سے بنے لذیذ سینڈوچ بہت رغبت سے تناول تھے اور یہ ڈش ان کے گھر اکثر تیار کی جاتی تھی البتہ جنا صاحب اس بات کا اہتمام ضرور کرتے تھے کہ ان کے حلقہ احباب کے مسلمان اس بات سے بے خبر رہیں کا یوں ضرور پابندی ابو لکھے ہاں جی۔ اگر مسٹر چھاولا کو ملوم چھاولا لے کے جو بھی ہے سور دا بوز کھندا کون لکھے نا تو مسٹر چھاولا کو پتہ لگ گئے ہاں اگر مسٹر چھاولا کو ملوم ہاں جی مسٹر چھاگلا کو معلوم تھا کہ جنا صاحب خود و نوش میں حرام و حلال کی تمیز روا نہیں رکھتے تو مسلمان مسلم لیگ کے طبقہ اولا کی قیادت میں ان کے ساتھیوں کو بھی ضرور معلوم ہوگا لیکن انہوں نے اس سے صرف صرف نظر کیا تو کیوں اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وجہ یہی ہے وہ تقریباً سب کے سب ہی خورد و نوش میں حرام و حلال کی تمیز سے بے نیاز ہوں گے مطلب لکھے بھی سور چوچنا سونا کرو اسلام غریب امیر واسطے ایک ہے آپ حدیث پاک بیان کی فرمایا سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارک ایک عورت امیر آئی چوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا امیر کی نہیں رکھ دیا آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا نام بیٹی سبحان اسلام کا کام چلا سب کی لے رہے ہیں بخش شہر ہو پورے سو سال کے متحد انہیں کافی آپ کرتا ہوں معلوم سے نہ سہدے کریں میاں بار کے لیے کہیں کم نہ آشا ذرا کترا ایمان سمجھی کہ کوئی نہ یہ ایمان کامل ہی کون رال ہر وقت ہر آم سمجھی خبر میں جانا رہا ہے وہ سمجھا ہے نہ سمجھی نہ ساتھی نہ نکلن لڑا ہے بے کلے دم بھی گزران سمجھی کہ کوئی نہ سنوں پڑھتے ہیں دم پڑھے ہو بے شک سدام بلی شا کرے وہ لکھتے ہیں ضرور یا خوشی خسرا یا ہو راجا خسرا نہ خسرا ہو بزرگوں بزرگ وہ یہ بھی لکھ ہیں ملا کی چور خبر نہ شرح کریں دے نہ کوئی گال اصلو حیا دی شرم دے دا اور ملے کوئی کہیں گے بے شک سے بھی فرما دیں ملا غیری منتری سے بے شک کے مشتاق کے لیں گے ابن الحبی کے منصوب جو ولی صاحب مشتاق کے اور دن سے آپ المستقبل صاحب سیدھا راہ منگو میں جنام ہے ملا عالم علی نہیں ہے نام اللہ و رحمت

میرے ساتھ میں اچھی بند کرو ہاں مدینہ شریف آ گیا اچھا، ہو آپ بنایا بے چفا ہو گئے نا جتنا اللہ والے ہو گئے نا وہ اللہ تبارک تالک منوا دے گا آپ کو منوایا اللہ تبارک تعلق منوا چکا اپنے آپ کو منوان من نہیں چاہتا ان کو کیا شکایت کرنا رہے کیا کیا اس کی ضرورت ہے ساری دنیا شکایت کرے ان کو ڈر کہ ساری دنیا تعریف کرے ان کو شہری پیر جن مرید پیروں کے پیروں نے ہاتھ رکھ رکھ رکھ تو انہیں کیا سمجھا آپ Thank

تکبر دکھا سکتا ہے کئی کے فخر تو فخر نہیں کریں گی رام ہاں دے میرے دوستوں کو اللہ Thank you.